محمد بن صلی اللہ رسول الکریم سمیلا مولوی صاحب کو جہاز لانے کے لیے تیار کرنا چاہیے کیا خیال ہے اگر آپ کہیں نا کہ سمیلا مولوی صاحب کو جہاز کا پائلٹ بناتے ہیں بس یہ کہے گا کہ خیر کی ماں بڑی تھی ہاں جی کہ میرے مارنے کا انہوں نے پروگرام بنا دیا ہے اور بس مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں ہاں جی۔ ہاں، پتہ نہیں اب کیا ہوگا کہ میں غلطی کی تھی یہاں جو آ گیا تھا اس کو ہوا اب گہرے میں آئے جو ہو سو دیکھیں گے تو آپ جتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں سارے سوچتے ہوں گے کہ پائلٹ بننے کے لیے کسی کو آ جائے تو یہ تو مس ہے چار موت ہاں جی۔ نمبر گٹ جہاز اتنا بڑا جہاز ہے اس میں سب چار سو آدمی بیٹھے ہیں اس کو آرام اڑانا ہاں جی۔ لیکن اگر اس کو اسی برے آدمی کو اس سامنے بیٹھے اس کو کچھ عرصہ جہاز میں بٹھا دیں اس کے ساتھ رہے پائلٹ کے ساتھ کبھی اس کی سیٹ ٹھیک کر دے کبھی اس کو دیکھے کرتے کرتے ایک مہینے دو مہینے پانچ مہینے چھ مہینے سال بہانا تو اس کا دل کی اسی مت ہو جائے گی ہے کہ یہ تو دس ہزار فٹ کی بلندی پر اڑاتا ہے میں اس کو جو ہے تو پندرہ ہزار پر اڑاتا ہوں جس چیز کے ساتھ آدمی کا رابطہ واسطہ نہ آئے اس کو کرنا برتنا دیکھنا نہ کرے تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ چیز کہیں اثر کرنی ناممکن ہے لیکن جب اس کے ماہرین کی صحبت میں آ جائے اور اس کو کرے برتے دیکھے تو یہ اس کے دل کی بھی ہمت ہو جاتی ہے اور اس کو سیکھ لیتا ہے سن بچانے میں میں مہاراج پر جانا ہوا واپس میں آیا تو یہ نثار اس تو بڑا ہو اس کو فوکس ویگن ڈبا جو ہوتا ہے ڈبا ہوتا تھا اس کو چلا رہا تو میں نے اسے کہا کہ اس دکڑی چاہنا ہو <laughs> تو کہہ تھا نا میں اس دکڑی ہوں وہ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں کبھی نہیں سکھایا گاڑی چلانا کل اس دکڑوں تاج چلا لو مادر تک کر لو کہ <laughs> چلاتے تھے دیکھتا رہتا تھا اور وہ اس کے بعد ہاں، بس خود ہی بیٹھا اس چلا ہمارے ایک دوست تھا تھے ہمیں لطیفہ سنایا کا ایک ایسا آدمی تھا جو جبل کو پھینکتا تھا جبل پہچانتے ہیں آپ لوگ جبل ہو جاتا جبل ہو جاتا ہاں، اردو بس کو کیا کہتے ہیں جبل اردو میں جبل کہتے ہیں ہاں۔ اچھا یہ بڑا لوہا کا ایک ہوتا ہے جس سے پتھروں کو توڑتے ہیں اٹھتے ہیں میں استعمال کرتے ہیں تو آدمی جبل کو اوپر پھینکتا تھا نا اور پھر دانتوں سے اس کو پکڑتا تھا تو بڑا عجیب کرتا گیس کرنا تھا تو اس کو ایک آدمی نے کہا کہ آپ نے کسی سے سیکھا ہے استاد سیکھے کسی سے سیکھا ہے تمہارا کوئی استاد ہے اور اس نے کہا نہیں استاد میرا نہیں اس نے کہا نہیں سر تو اس نے پھینکی نا اور جب پکڑا اس نے دان میں دانت اس کا ٹوٹ گیا اس کے گھر گر گئی تو اس نے کہا کہ اس کا استاد بستر ہے تو اس نے کہا استاد مشتر ہے اور جو ہے میں سمجھ گیا استاد میرا ہے جی کہا استاد کون ہے اس نے کہا کہ میں ایک دفعہ دریا کے کنارے کھڑا تھا تو ایک بگلا آیا اس نے اس نے مارا اس کو ڈبکی ماری پانی میں مچھلی پکڑی اس نے مچھلی پکڑ کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بگلا پہلے اس کے ساتھ پھینکتا ہے اور آپ نے پھر پکڑتا ہے پھینکتا ہے پھر پکڑتا ہے اس کو تو مر جس طرح مر جاتی ہے تو پھر اس کو کھاتا ہے تو اس جگہ بگلے کو میں دیکھتا تھا وہ پھینکتا تھا پکڑتا تھا پھینکتا تھا پکڑتا تھا تو اسے میں چیزوں سے پکڑنا شروع کیا کیا کہ یہاں تک کہ مشق ہوتے ہوتے اب میں جبل کو پکڑ سکتا ہوں پھینک کر پکڑ سکتا ہوں ہاں؟ آپ دینی مدرسے میں پڑھتے تھے پھنس گئے تمہارے قاری صاحب بڑے نظریاتی آدمی تھے وہ اس زمانے میں ہمارے علاقے میں تبلیغ کا کام نہیں تھا لیکن وہ ان کو پتا تھا کبھی ہم سے وہ بھی کراتے تھے کوئی کس کو ہو تو اس کو روکنے کے لیے جاتے تھے اور ہمارے گاؤں میں تو پہلے جو مولوی صاحبان تھے سمیلا مولوی صاحب کی ہاں جی؟ ہاں جی؟ ہاں جی؟ طرف سے ہاں جی خود کو سب لگا جزما مختری واہ اولی ہاں جی ڈمے گڑئی خطبی کمر کا سب دوسرا کار ہے تو میری طرح سے میلا صاحب کی طرح جی ہیں تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ اس کے نچوے نچانے پر انڈیا نچانے پر میرا کیا ہے میرا تو نماز کے ساتھ تعلق ہے اور اس کا نکاح پڑھنے کے ساتھ تعلق ہے تو وہ ہمارا کالی سرفائی آدمی تھا وہ خوب زوردار آدمی اس کو یہاں کوئی کس کو کلو اس کو روکنے والا آدمی تھا تو اس کی وجہ سے ہمارا بھی پیسہ زیادہ بنا ہوا تھا ایک دفعہ سے گاؤں میں لوگوں نے کہا کہ آج سرکس آئی ہوئی ہے تو لڑکوں نے دل کو ہمارے مدرسے والوں نے معلومات کی سرکس کیا چیز ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے ساری باتیں معلوم کر کر کر کر کے وہ آ گئے کہ اس میں نہ ہرے ہیں نہ رڑیے ہیں کس میں قاری صاحب خطا ہوتا ہے وہ نہیں ہے اس میں اور آخر ان بڑی معلومات کے بعد ایک اس میں غلطی نکل آئی انہوں نے کہا بستا شروع شروع کے لیے ڈول لگا گئی یار نہیں بجا ہوئی تو انہوں نے اب وہ سارے بچے جو ہیں تو اس فکر میں ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے سرکس دیکھنے بھی ہے کاری صاحب بھی ہے ادھر مدرسہ بھی ہے ہاں جی اور کاری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ یہ مدرسے کا میں قسم کا منیٹر صاحب نے کہا یہ جو ہے یہ اور خطرناک ہے کاری سے بریک لاکھ تو سر نے کہا کہ خا تھا سرکس پسی سن چل کو سرکس جو ہو رہی ہے تو میں نے کہا نہیں جی سوس تم نے کہا کس طرح ہے یہ چیزیں ہو رہا تو وہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کو پکے ہو بہت ہو بغیر ہاؤل کہنا کر گئی ہے دس دس دکھ جی ہو گیا تو ہم نے کہا اللہ آپ کیا کریں تو پھر میں نے پوچھا کہ وہ انہیں کا شروع شروع میں بجاتے ہیں بعد میں نہیں بجاتے ہیں بعد میں بڑے کرتب ہوتے ہیں جسمانی جو تب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں ڈول بجانا شروع کرتے ہیں اب لڑکے جو ہے نا وہ پیروں کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہ اللہ سیدھا وہ تخت رسول تو بادشاہ کے لیے پہنچ خیر نماز پڑی تو میں نے کہا خیر ڈول اس سرکس چلے اب ان آدمی نے شروع کیا تو اڑ آبادی سے اس طرح سے کر کے تھا زمین پر آ کر لگتا تھا اور ہاتھ روپیہ لگاتا تھا بالکل ٹھیک ٹھاک پھر ایک آدمی سر پر گھڑا رکھا خالی کر الٹا کر کے اور دونوں ہاتھوں کو پیچھے کیا اس نے اور دوسرا آدمی پیر یہاں پر رکھا تو اس کے کندھے پر رکھا پھر اس کے گھڑے پر کھڑا ہو گیا وہ اوپر گھڑے پر کھڑا ہو گیا اور یہ آدمی جس طرح ناچ رہا تھا نیچے والا دونوں ٹھیک تھے پھر اس کے بعد اس طرح ہوا کہ ایک آدمی اس نے بارہ فٹ بانس سر پر رکھا اس کے نیچے اتنا سا اس کا تھا کا ہاں؟ ہاں، کا اس کے اوپر کروڑ تھا اور بانس بھی بالکل ایسا نہیں تھا اس کا نیچے اتنا وہ تھا اس کا بنیاد اس کی تھی پھر اس نے ایسے ہاتھ پیچھے کیا تھا ایک آدمی آس کے اس نے ہاتھوں پر پیار رکھا پھر کندھے پر پیار رکھا پھر اس کے سر پر رکھے ہوئے بانس پر چڑھا اوپر تک دونوں کا توازن اتنا تھا پھر اوپر جا کر یہ پنجاب کے تھے تو اس نے اپنی لنگ جو تھی نا یہ اس کو اس کے اوپر اٹکایا بانس کے اوپر اور بیٹھ گیا تو مزاج میں بیچ میں کرتا کہ اب میں پٹواری بن گیا ہوں اب میں فیصلہ کروں گا تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے وہ کب حاجت کی جگہ کی طرف قلم لگا ہاتھ پسند کر کے قلم ہے یہ وہ کاغذ پر لکھا تھا تو اس کو دیکھا تو یہ یعنی حیرت گیا اس نے یہ کرامت کی چیز شروع کی چیز ہو گئی نا کہ جو عام آدمی نہیں کر سکتا اس کو کر دکھایا انہوں نے کس چیز سے کر دکھایا مشق سیر پہلے اس کو کرنے والے کو دیکھا کرنے والا استاد اس کو دیکھا کرتے ہوئے اس کو سال پہلے دیکھ رہا کرتے ہوئے پھر کرتے کرتے خود ہاتھ پیر لائے پھر مشق کی محنت کی کوشش کی جہاں تک کہ اس نے اس کو کر دکھایا ساری کہانی کو اور سارے مزاح نتیجے کو کہنے کا مطلب یہ تھا آپ سے کہ یہ میری آپ کی طرح انسان جو سمجھتا ہے کہ ترک معصیت اور ترک گناہ گناہ کو ترک کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور میں کیسے چھوڑ سکوں گا اس کو اور یہ نہیں کہ اس کو میں کیسے اختیار کر سکوں گا اور اس بات میں کتنا تکلیف بہت جاتا ہے آدمی کو کیسے کر سکے گا آدمی لیکن اگر آدمی اس راستے کے ماہرین کی صحبت مجلس میں آ جائے اور کو کرتے ہوئے دیکھے یعنی اور ساتھ رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس صحبت کی برکت سے اس کو بھی مدسی فرما دیتا ہے وہ جب کرتا ہے برتتا ہے مشق کرتا ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے پھر نتائج سامنے آتے ہیں اب جو آدمی بارہ فٹ بانس پر کھڑا ہو گیا وہ کہ اس کو اعزاز مل رہا ہے سارے واہ واہ واہ واہ کر رہے ہیں ایک اس کو اعزاز مل رہا ہاں۔ اور دوسرا جی، اس کو پیسے مل رہے ہیں ہاں۔ ایک اعزاز مل رہا ہے ایک پیسے مل رہے ہیں دو چیزوں کا آدمی بھوکا ہوتا ہے مال کا بھوکا اور جاہ کا بھوکا اقتدار کا بھوکا اور مال کا بھوکا انسان کی جو کتنی کمزوریاں ہیں صاحب دی ہاں جی۔ بنیادی کی اس کی تین مال جا مال جا با دولت شہرت عورت صوفیہ نے ہم کافی لفظ بنائی دولت شہرت عورت مال جا با با سیکس کو کہتے ہیں انسان کی جو بنیادی کمزوریاں وہ دولت ہے شہرت ہے اور عورت ہے دولت سے جو ہے تو ہر ہرس حسد جھوٹ فریب دھوکہ ڈاکہ قتل و غارت وجود میں آتا ہے ہاں جی؟ دولت کی اور شہرت سے کیبر ہاں جی؟ کیبر غصہ ظلم اور کٹل ڈاکہ ڈکیتی ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں اور ایسے یہ ہے تو عورت ان چیزوں کی مقابلہ رائی کو جنم دیتی ہے قابل چیزیں تین ہیں ان کے اصول کے لیے دس ایب آدمی میں پیدا ہوتے ہیں رائے دس ہیں دس ایب سے پیدا ہوتے ہیں لالچ کینا ریا یعنی ظلم فریب ڈاکہ علوم میں دس باتیں لکھی ہیں سات باتیں اس کو یاد ہوتی ہیں دس روایل انسان کے اندر ہیں جن کے ماتحت ہو کر انسان دولت شہرت عورت کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہم قلوب جب کرنا کیسا قلوب لائف ہونا بھی علوم آج اللہ سنن بھی علوم آزان اللہ اس ہونا بھی اللہ مزہ لکھ رہا ہے لیکن شروع کیسے ہوتی ہے نہیں نہ وہ تو دوسری ہے جی وہ تو ہاتھ سے چلتے ہیں پیر ہیں یہ ہے کہ اکان سنتے نہیں ہیں ہے سمجھتے نہیں ہیں آنکھیں دیکھتے نہیں اب لمب آئے لائو شروع نہ لم ہم لوگ ہم لوگ لائف شروع آم لمبنا بیا اب لو ہم کلو گن لائے تو ہونا بیا طالبان شروع ہوتا ہے ہم لوگ کلو گن لائے تو شروع ہوتا ہے ابراہم قبوب اللہ خون بیا نحمان اللہ سن بیا نحمان اللہ سن بیا ابراہم اللہ کا کلن عام بلحم ابل ان کے کان ہے ہم سے سنتے نہیں ہیں ان یعنی کی آنکھیں ہم سے دیکھتے نہیں ہیں ان یعنی کے دل ہم سے سوچتے نہیں ہیں یہ تو ہیں چوپائے بلکہ ہیں بدتر چوپایوں سے ہاں؟ اس کے ان روزائر کے تحت ہو کر دولت ہوا عورت کو لینے کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو چوپایا بن جاتا ہے اور باقی چوپایا سے بدتر ہو جاتا ہے کیونکہ چوپایا کو تو کوئی شعور نہیں ہے وہ تو آپ کے ساتھ دوڑے گا آپ راستہ بدل دیں گے اس کے پیچھے آ جائیں گے اس کو رسی ڈال دیں گے لیکن یہ تو پھر انسان ہے یہ ایسا خراب استعمال ہوتا ہے کہ یہ بہت نقصان بنا کرتا ہے اور بہت تکلیفیں بن جاتا ہے بہت زیادہ مصیبت کا اور مشکلات کا ذریعہ بن جاتا ہے اس نے کو انعام سے بھی عدل کہا کہ یہ گئے گزرے ہیں چوپایوں سے بھی گٹیا ہیں چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں اور یہ انسان جو ہے وہ چوپائے سے گٹیا ہوا ہوتا ہے اور ان کے بات ہو جاتا ہے اور یہ رائل رائل آدمی و پیش سے اور نفس کی چاہت اور تقاضوں کے تحت اس کو حاصل کر جاتے ہیں نف چاہت اور مزہ لینا چاہتا ہے اور گرد و پیش پہ جن لوگوں کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے ان کا حال اس کے حال پر آ جاتا ہے بعض اوقات سیکٹر مزید دکھاتے ہیں نا تو بعض اوقات وہ قریبی ہوں تو میں جانتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا اس کا جو ہے یعنی کیا اسے کہتے ہیں اس کی فکر پر کس کی چھاپ آئی ہوئی ہے اگر اس کو چھاپ سے ہٹا دے متبادل فکر میں اپنے آپ کو لگا دے تو اس کے ہار بدل جائے گا لیکن عموماً مریض سمجھتا نہیں ہے کسی مریض یا کسی ایسے آدمی ٹکراؤ جس کے ساتھ سخت اس کو نفرت ہوتی ہے دعوت ہوتی ہے ٹکراؤ اس کا ہوتا ہے تو اس کے ذہن پر ٹینشن آ رہا ہوتا ہے اس کی توجہ ٹرانس جسے کہتے ہیں نفسیات اس کی ٹرانس اور توجہ نہیں ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ اس کے کے سین ساتھ آہنگی ہو کر اس ہم آہنگی میں اس کو تکلیف ہوئی ہوئی ہوتی ہے اس ہاں، آہنگی میں یا اس ٹکراؤ اور چکرش میں دوست نے کہا سر ملا صاحب تو فیصلہ کی گئی بات ڈائریکٹ والے کھانے بھیج گیا ملے تھی تو ہے سارے کھانے نے بھر دیے اس کے اس کو سنا ہے زیادہ میں بیٹھا ہے کہ سارے کھانے بھر دیے شروع میں جایا تو میں نے کہا پہلا درجہ جب فیض کا ہوگا تو اس میں یہ زلفیں منڈائے گا جب دوسرے درجے میں اس کو گال دینا چھوڑے گا <laughs> تو دھو ہو گئے اس کے اگلا جو تھا وہ پھر مسئلہ مشکل تھا کریں تو کیا بات ہے ہاں تو آدمی کے اندر روایل گھر کر لیتے ہیں روائل وائرس کے اندر گھر کر لیتے ہیں پکے ہو جاتے ہیں روایل والا آدمی دفتر کا میں جائے تو وہاں کے لیے مسئلہ وہاں ان کے لیے مسئلہ ہے ہاں جی؟ اور کھیت میں جائے تو وہاں ان کے لیے مسئلہ بازار میں جائے تو وہاں مسئلہ گھر میں آئے تو گھر والوں کے لیے مسئلہ حکومت کے آدمی حکومت کے لیے مسئلہ ہے

میں خوب بو کا شروع تھا نکلے گی روا نیو جو میدان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اوتاخ باندھ کا خیال کرے بے رات اشتے سب تشبیه بے رات اشتے دار تخری یہ بات چھان کرنی بھی بہت ساند باندھ لی لڑکی لڑکوں رسول وسلم ما ما ماحول جو محمد راتا ماہ کو بند اونچا تھا نبی علیہ سلاد دیکھ لیجیے اللہ کا ہو رہا سیال ترق کے رجسٹر نہیں ہو رہے نبی علیہ سلاد و سلام آدت ہو رہی کہ آپ دیتا معافی رات میں رہتا دا رجسٹر دیتا دیکھی سری دیکھی کے منگا فیسر گیا جبھی کبھی سنر ہٹا کوئی زمانے روزستان سر آپ کر ساشن کرنا پھر سوداسن کا جام درتے رہے ماں ن تو اٹھا ایک جی دن یو محمد ابراہیم ہے ہاں۔ نا جی اور عبد اللہ ہوگا نا گری ہاں۔ سمی اللہ جان کا لندر آگے سم نکلی حضرت کو آگا دوسرا بولا

مضمون کیا تھا آپ بڑا پائلٹ بھی مضبوط سکے ہاں جی, ہاں جی؟ ہاں، میں گھر کر لیتے ہیں ہاں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی ہر جگہ مسئلہ ہوتا ہے ہر جگہ یہ آدمی مصیبت اپنے آپ کے لیے مصیبت گھر کو پیش کے لیے مصیبت سب کے لیے مصیبت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر بدخوئی آدمی بدخوئی آدمی اگر اپنی بدخوئی سے نجات حاصل کرنے کے لیے آسمان سے پر چلا جائے تو وہاں بھی اپنی بدخوئی کی وجہ سے اپنے لیے مسائل کھڑے کر دے گا اور کیا کہتے ہیں ہاں جی؟ اگر بدخوئی اپنی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں جان چھڑاتا ہوں سب چیزوں سے نا آسمان پر چلا گیا لیکن اپنی بدخوئی کی خصلوں کو ساتھ لے کر گیا تو وہاں پر بھی اس کے نتیجے میں اپنے لیے مسائل کھڑے کر لے گا کیونکہ اس نے اپنے ساتھ اس چیز کو لیا ہوا ہے کہ جو مسائل کھڑے کرتی ہے وہ خصلت ہے اس کی بد خصلت ہے اس کی بد خوئی ہے اس کی یہاں پر ایک شعبے کے چیئرمین ہو تو کٹا تمہیں دیا گیا میں شکایت مجھ سے کہا کہ تمہارے تبلیغ والے ساتھیوں نے بھی میرے خلاف کام کیا ہے مجھے ہٹایا گیا تو ہمارے ساتھی کو کہا رہا کہ بندے تم نے کیوں چیئرمین صاحب کے خلاف کام کیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے کیا کام کیا اس نے کہا دیکھ پلا خدے والے <laughs> یہ خود جو ہے تو اللہ کا دھتکارا ہوا نے کہا کہتے کہا کہ مثبت بات کرنا تو اس کی کتاب میں نہیں ہے میں نے کوئی آدمی سے آ کر بولے گا آپ کہاں گئے میں مردان کا ہوں یوسف زید تو کہتا ہے تو کہتا ہے میں یوسف زید بلا پاکستان تو بھی پوری قوم کو کہتے بڑا کہتے دوسرا آدمی آیا اسے کہے کہ آپ کہ تو کس پارٹی کے ہیں اس نے بسرا کہا کہ میں فلانی پارٹی کو کسی پارٹی کا نام لیا تو اس کے لیڈر کو دو چار بری بلی باتیں کہہ دے تو اس نے کہا یہ اپنے ہر وقت خود مسائل پیدا کرتا ہے کہ اس کو مثبت بات کہنے کی توفیق ہی نہیں شیخ صاحب رحمۃ اللہ صاحب واقعہ آج کے سبق میں لکھا ہوا تھا الطاف صاحب کو پڑھا رہا تھا گلستان اس میں لکھا تھا کہ جی اچھی خبر ہو تو اس کو خود پہنچایا کر کسی کے بارے میں اچھی خبر ہو تو اس کو خود پہنچایا کر جب خراب خبر ہو تو انتظار کیا کر کہ کوئی خوب اس کو کہہ دے <laughs> پھر شہر نے کہتے کہ بلبل تو باغ و بہار کی خبر ہمیں سنا اور ویرانے کی خبر جس کو الو کے لیے چھوڑ دے <laughs> سبحان اللہ بادشاہ اور لطیفہ تو آپ کو سنایا تھا نا بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دان گر گئے ہیں ایک تعبیر کرنے والے کو بلایا تعبیر دینے والے کو تو اس نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتے دار مر جائیں گے جوتے لگاؤ اور نکالو باہر دوسرے کو بلاؤ سمجھتا نہیں دوسرے کو بلاؤ دوسرے کو بلایا کہ بادشاہ سلام یہ تو بہت مبارک خواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنی لمبی عمر ہوگی کہ جب آپ کے سارے رشتے داروں کی وفات ہو جائے اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی اس کہا اس کو انعام دو گی جس نے کوئی بات بدلی بھی کہی تھی کوئی بات کہی تھی اس نے بڑا خبر ہے کھڑے آ جی بڑا خبر ہے کھڑے ہوا وہی بات اس نے کہی لیکن اس سے اس بات کو طریقے سے کہا جیسے جو آدمی ناڑی ہوتا ہے اس کو بات کر کہنے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے بات کرنے کا اس کو سلیقہ نہیں ہوتا جس کے نتیجے میں وہ حالات کو خراب کر دیتا ہے اور رضائل ہمارے اندر پکے ہوئے ہوتے ہیں لوجے خراب صحبت کے بجو خراب مجلس کے گرد و پیش کے خراب حالات کے جس میں ہم رہے اسی میں ہم رہے اسی کو برتا سنا کیا یا رضائل ادھر پکے ہوئے ہیں تو اس کے لیے وہ گلستان میں لکھا ہوا سادی صاحب نے شعر لکھا ہوا ہے کہ میں جو ہے تو بلکان کے علاقے میں تھا اور وہاں کسی اللہ والے سے میں نے کہا کہ اپنی تعلیم و تربیت کی وجہ سے میری جہالت کو میری جہالت کو دور کر دیں تو اس نے کہا کہ اے فقیر یا تو خاک کی طرح عاضی اختیار کر لو یا اپنے سارے علم کو خاک میں پھینک دو آپ کے سارے علم سے ساری چیزوں سے اگر آپ کو ایک چیز مل جائے توازو ہے تب تو آپ نے کچھ حاصل کیا اور اگر نہیں ملی اگر یہ چیز آپ کو نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنا سارا علم جو کچھ حاصل کیا اس کو خاک میں پھینکا ہوا ہے کسی کام کریں بنتا ہے آہستہ آہستہ بنتا ہے ایک دو دن میں بنتا نہیں ہے اور تعلیم جو ہے وہ اس کو تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور تربیت مطلب ہے کہ اس کو بعد میں حاصل کیا جیسے تعلیم و تربیت دو لفظ توڑے جاتے ہیں آج کل تعلیم پر اکتفا ہو رہا ہے اور تربیت کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا ہے ہمارے جو چھوٹا لاہور کا مدرسہ ہے تو ہمارے محترم صاحب آتے ہیں کہا کرتے ہیں کہ بس بڑے غم کی غم غمگین ہوا تو میں کہ کیوں کہتے ہیں تعلیم تو ہے تربیت ہم سے نہیں ہو رہی ہے تعلیم تو کر سکتے ہیں کہ آپ تو انحطاط ہے یعنی اس طرح کے کبھی ہم لوگ نہیں ہیں تو اس دوران میں اگر آپ نے علم مکمل کرا لیا طلباء سے اور کچھ نہ کچھ ان کو تربیت کے رخ پر رکھا علم مکمل کرا لیا اور کچھ نہ کچھ ان کو آخر کی طرف متوجہ کیا ہمارے طرف متوجہ کیا تو بڑا کارنامہ ہو گیا پھر انشاءاللہ تربیت کے لیے آج کے دور میں علیحدہ کوشش کرنی ہوتی ہے علماء کو بھی تربیت حاصل کرنے کے لیے الادا کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تب جو پڑا ہوا ہے وہ ان کے عمل میں آتا ہے ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو عجیب مثالیں بتائیں ایک نے فرمایا کہ ملاقات ان کی ہوئی حضرت عبدالقادر قادر پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں ان سے ملاقات ہوئی جب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی آر کا بزرگوں سے ملنے کے لیے آتا کوئی کہتا ہے بحث گم ہو گئی ہے کوئی کہتا ہے لڑکا نہ فرمان ہے کوئی اپنے اپنے مسائل دنیا کے کہتے ہیں میری طرف جو بتوجہ ہوئے تو میں نے کہا حضرت کچھ نہ کچھ پڑھا لکھا ہے اور اس بات کی غرض کرنی تھی آپ کی خدمت میں کہ عمل کی توفیق ہو جائے تو کہتے اتنے میں کاوا لایا گیا تو انہوں نے اس کو لیا اور کہا کہ میاں صاحب زیادہ ساری عمر کبھی کہوا نہیں پیا آج یہ پشاور والوں کی اس کی وجہ سے پی رہا ہوں یہ سوبت کا سر ہے پھر کیا کوئی اور بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ساری عمر نہیں کیا لیکن آج سوبت کے اثر کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے آج جو نکاموں کو کر نہیں سکتا اس کے کرنے والوں کی صحبت میں آ جائے تو یہ کرنے والا بن جاتا ہے نشاد رضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چائے یا کی پیالی میں چینی ڈالی اس میں چمچ ڈال کر اس کو ہلایا پھر ہم نے کہا کہ یہ اگر یہیں پڑی رہے چینی نا تو اس کا اثر پر نہیں پھیلتا ہے اس کو ہلاتے ہیں چمچ سے پھر پنکھا کھولا تو اس کو چلا اس نے آپ پنکھا تو یہاں پر تھا ہوا بھی تھی لیکن ہوا فائدہ نہیں دے رہی تھی اب پنکھے نے جو اس کو ہلایا تو ہوا کی بے تیزی آئی اور وہ فائدہ دینے لگ گئی جیسے ہی آدمی کو مجاہدہ کرنا ہوتا ہے کچھ ہاتھ پہ نقل حرکت کرنی ہوتی ہے مجاہدہ کرنا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تبارک اللہ پھر عمل کی توفیق دیتا ہے باطن کو صاف کرتا ہے اور اس کو کمالات نصیب ہوتے ہیں بات ہے یہ میرے یہاں پر کوئی اکتالیسواں سال ہے پشاور میں پہلے تین سال میں سینتیس سال سے باتوں میں بول بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں اور پھر ان باتوں کو سینتیس سالوں میں اگر دو سو بار نہ ہو تو سو بار تو ضرور بولو گے مضامین کو جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں سب کہیں خود اپنا دل کی طرف متوجہ ہوا ہے اور عمل کرنے کا خیال پیدا ہوا ہے خود بولتے بولتے اور بزرگوں سے بھی کتنی بار بار ان سال میں سنا سکوں اور بار بار سنا پھر کہیں عمل کی توفیق ہوتی ہے دراز آدمی کو لگتا ہے پھر ڈھنگ پر آتا ہے کو لیتے ہیں دھوتے ہیں دودھ میں سکھاتے ہیں پھر اس کے نیچے ڈالتے ہیں اس کو دبانے کے بعد پھر نکالتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے پہننے کے قابل ہوتا ہے سارے مراحل سے گزرتا ہے پہلی بار مراحل سے گزرتا ہے تب تک توفیق کے عمل ہوتی ہے اور آج کل حاصل کرنے کے ذرائع تو بہت کم ہیں ضائع کرنے کے ذرائع بہت زیادہ ہیں لوٹے کے اوپر لوٹے کے اوپر سیٹ ٹوٹی پانی ڈال رہی ہے اور یہ دس سوراخ جو سے نکل رہا ہے اول ہاں، تو اور فائدہ آتا نہیں ہے آتا ہے تو پھر اس کو کوئی سنبھالتا نہیں ہے ٹھہرتا نہیں ہے اور اس کو ضائع کر دیتا ہے ظاہر کر دیتا ہے تو ایک دو دن کی بات نہیں لگ رہا تو فی کتاب فرمایا میں